اللہ رب محمد محمد اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک ہو ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے مسکراتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے اے عاشقان منہ مسکراتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے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 جھل ملاتے جائیں گے جب تلک چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جشن میلاد مصطفیٰ ہم مناتے جائیں گے جشن میلاد مصطفیٰ ہم مناتے جائیں گے جشن میلاد مصطفیٰ ہم مناتے جائیں گے اصلا تو وصلم کا یا رسول اللہ اصل تو وسلم یا حبیب اللہ اصلا تو وسلم یا رسول اللہ اصلا تو وسلم کا یا حبیب اللہ عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے آسقان مصفیٰ مسکراتے جائیں گے غوث اعظم غوث الورا مسکراتے جائیں گے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مسکراتے جائیں گے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ تو علیہ کا یا حبیم اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السل تو علیکہ یا رسول اللہ تو سلام علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے اصل تو علیکہ یا رسول اللہ اصل تو علیکہ یا حبیم اللہ عصل تو اسل یا رسول اللہ خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے سن سنی مسلم مسکراتے جائیں گے عاشقان مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے احمد رضا مسکراتے جائیں گے اہل سنت مسکراتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلاتے جائیں گے جشن عید میلاد النبی تمام سنی مسلمانوں کو مبارک ہو الحمد للہ رب العالمین اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے بمبئی میں محمد سلیم رضا خان صاحب نواسی داماد حضور مفتی اعظم ہند کے مکان میں اور آج رات ماریشس کو روانگی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ وسلم کے جشن کے لیے میرے جد کریم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت و خواجہ کی کرامت علیہ رسول کی امانت معجزہ من معجزات سید مسلم شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی العزیز امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا اور مجھے یہ کام بتایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ دود اسی کام کو الحمد للہ مثلاً کہ اعلیٰ حضرت عام کرنے کے لیے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں اس کے اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے جھنڈے لگانے اور گھروں کو سجانے اور مشرقی امام اہل سنت کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو کرم فرمایا مجھ پر الحمد للہ رب العالمین تھوڑے دنوں پہلے میں ہالینڈ تھا وہاں میرے نصیر گمان صاحب میزبان ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرمائے انگلینڈ میں ہمارے شفیق سوریہ صاحب بولٹن میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے میزبان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل و کرم فرمائے جمی معاونین جامعین ادیا رضویہ بریل شریف کی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو قبول فرمائے اور مارے شش میں ہمارے میزبان ہیں فاروق بھولا صاحب پورٹ لوس ماریشس میں اللہ تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو عزت و برکت عطا فرمائے سب پر فضل و کرم فرمائے ان کی ایمان عقید جان مال عزت و آبرو کی عقید حفاظت فرمائے اس گھر پر جس گھر میں میں حاضر ہوں اس گھر پر بھی فضل و کرم فرمائے بمبئی کے تمام مسلم مسلمانوں پر فضل و کرم فرمائے ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین فقیر قادری محمد منان رضا منانی ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف صلاۃ وسلم علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاء اللہ